حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن مسلمان ماں باپ کے تین نابالغ بچے فوت ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان بچوں پر اپنی رحمت زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا بچوں سے کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ وہ کہیں گے ہم تب جائیں گے جب ہمارے ماں باپ بھی جنت میں جائیں تو فرمایا جائے گا تم اور تمہارے ماں باپ سب جنت میں داخل ہو جاؤ سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ستتر